حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں قبر کی طرف جاتی ہیں اس کے رشتہ دار اس کا مال اور اس کا عمل دو چیزیں یعنی رشتہ دار اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور ایک چیز یعنی اس کا عمل اس کے پاس رہ جاتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انتالیس